پینوکیو بہت پہلے کی بات ہے ایک چھوٹی سے شہر میں جپیٹو نام کا کھلونے والا رہتا تھا وہ لکڑی سے کھلونے بناتا اور انہیں بیچتا سبھی بچے اس کے بنائے کھلونوں کے دیوانے تھے جپیٹو ہمیشہ بچوں کی پسند کا خیال رکھتا تھا اب میں ایک حسین کٹ پتلی لڑکے کا ایجاد کروں گا اس سے میں اپنے بچے کے جیسا برتاؤ کروں گا جپیٹو جنگل جا کر اچھی لکڑی تلاش کرنے لگا جلد اسے سنوور کا ایک چھوٹا لٹ مل گیا جو لکڑی میں چاہ رہا تھا یہ وہی ہے جپیٹو نے اسے اپنے بچے کی طرح اٹھایا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا اس نے لٹ کو میچ پر رکھ دیا گندا کاری اور دستکاری کا آغاز کیا لٹ ایک پیکر کی شکل لینے لگا پہلے گڈے کا سر قائم کیا پھر ہاتھ اور پیر بنائے جپیٹو نے اپنا شاہکار مکمل کر لیا خوب کیا بہترین لڑکا بنایا میں نے تم بالکل میرے بیٹے کا بچپن یاد دلا رہے ہو میں تمہیں پنو کیوں کہوں گا میرے بیٹے کا نام جپیٹو جب رات کو سونے لگا تو پینیکیو کو بھی اپنے ساتھ لٹایا پورا دن کی مشقت کے بعد چپیٹو گہری نیند میں سو چکا تھا یک بیک وہاں ایک پری اظہر ہوئی چپیٹو تم خوشی میں مسرور ہو کیوں کہ بچے تمہارے بنائے کھلونوں سے خوش ہوتے ہیں میں اس خاص کام کے لیے تمہیں ایک نایاب تحفہ دینا چاہتی ہوں پری نے اپنی تلسمی چھڑی گھمائی اور گڈی میں زندگی کے آثار کی حرکت پیدا ہوئی وہ بستر سے باہر کودا اور پری سے بڑے احترام سے پوچھا شکریہ محترم پری آپ نے مجھے زندگی دی ہے اب میں چل سکتا ہوں رقص کر سکتا ہوں بالکل میرے دوست اب تم زندہ ہو اور اچھے بچے بن سکتے ہو اپنے والد کو کبھی تکلیف نہ دینا اور اس کی فرما بردار بن کے رہنا اگر تم اچھے لڑکے ثابت ہوئے تو میں تمہیں ایک نایاب تحفہ دوں گی واقعی میں ہمیشہ اپنے والد کا فرما بردار بن کے رہوں گا تمہارے والد سو رہے ہیں ان کی نیند میں رکنا مت ڈالو صبح انہیں بتانا اگلی صبح جپیٹو سوکھے اٹھا تو پینیکیو کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا پا کر سکتے میں آ گیا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا او میرے میرے گڈے میں جان ہے میرا پینیکیو زندہ ہے <laughs> جی والد محترم میں زندہ ہوں چپیٹو نے پینیکیو کو سینے سے لگا لیا یہ میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں میں اپنے خوشی بیان نہیں کر سکتا چپیٹو اور پینیکیو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی کے دن گزارنے لگے پھر وہ وقت آیا جب اسے اسکول جانا پڑا ابو اب میں اسکول جانا چاہتا ہوں سارے بچوں کی طرح مجھے کتابیں اور پینسل دلا دیجیے بالکل میں جلد تمہیں دلاتا ہوں لیکن اسکول کا سامان خریدنے کے لیے جپیٹو کے پاس معقول پیسے نہیں تھے اسی لیے اس نے اپنا کوٹ بیچا اور پینیکیو کو کچھ پیسے دیے لیکن ابو آپ کا کوٹ کہاں ہے او مجھے لگتا ہے آج میں نے وہ نہیں پہنا وہ بہت ہی پھٹا اور پرانا ہے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا عزیز بیٹے جاؤ دل لگا کے پڑھو اور میرا نام روشن کرو شکریہ ابو خدا حافظ پھر ملتے ہیں پنائکیو خوشی خوشی اسکول کے رستے پہ نکل گیا اس نے دکانیں دیکھی لوگوں کو دیکھا اس کا رستہ بازار سے ہو کر گزرتا تھا اچانک سے اس نے ایک بھیڑ دیکھی اور اس نے دھیرے سے اس جانب قدم بڑھایا تاکہ وہ جان سکے کہ یہ سب کیا ہے اس نے جو دیکھا وہ بے حد خوبصورت تھا یہ تھا سرکس والوں کا آشیانہ جہاں مسخرہ کھڑا ہوا تھا پینیکیو اندر جانے ہی لگا تھا کہ مسخرے نے اسے روک لیا تم بغیر ٹکٹ اندر نہیں جا سکتے پینکیو نے کچھ دیر سوچا اور اپنے والد کے دیے ہوئے پیسے اسے سونپ دیے لو یہ پیسے لو اور ٹکٹ دے دو مسخرے نے اسے ٹکٹ دے دیا اور پینکیو خوشی سے اندر داخل ہو گیا ایک جادوگر اپنا جادو پیش کر رہا تھا اور ایک بھالو عجب سے سائیکل چلا رہا تھا پینکیو دیکھ کر حیران ہو گیا کیا شان خوبصورت جگہ ہے یہ سرکس استاد نے اسے ونگ سے دیکھا واہ کیا خوب زندہ جاوید گڈا میں اسے تراشوں گا اور سرکس میں استعمال کروں گا اب مجھے نکلی کٹ پتلیوں کا کھیل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی شو ختم ہوا اس نے پینیکیو کو باہر جانے سے روکا تم سرکس چھوڑ کر نہیں جا سکتے اب تم سرکس کے ایک رکن بن کر کے رہو گے میرا زندہ جاوید گڈے مجھے جانے دو میں اسکول کے لیے جا رہا ہوں تم یہاں پر کیوں آئے جب تم اسکول کے لیے گھر سے نکلے تھے معافی چاہتا ہوں میں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا میرے والد نے مجھے کتاب کاپی کے لیے پیسے دیے تھے اور میں نے اسے ٹکٹ لے لیا اب میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا مہربانی کر کے مجھے جانے دو جاؤ اور ایک اچھے لڑکے بنو اور اپنے والد سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا سرکس استاد نے اسے کتابیں خریدنے کے لیے پانچ گنیاں دی شکریہ آپ بہت ہی شریف اور اچھے انسان ہیں بنائکیوں نے گنیا لی اور مکار بلی اور ایک چالاک لومڑی نے گنیا دیکھ کر اسے روک لیا لکڑی کا لڑکا اتنی جلدی میں یہ کدھر جا رہا ہے میں بازار جا رہا ہوں مجھے اسکول کی کتابیں خریدنی ہے <laughs> اسکولی کتابیں کیا تم کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر ہے کہ برگر خرید لو اور دودھ کی آئس کریم اور وہ تم میرے ساتھ بانٹ سکتے ہوتے پیسے نہیں ہے یہ بے خوف ہے ہم اسے لوٹ سکتے ہیں بالکل تم کرو تمہارے پاس پانچ سونے کی گنیا ہے جس سے تم پیسوں کا ایک درخت اگا سکتے ہو کیا یہ ممکن ہے بالکل ضرور میرے ساتھ آؤ میں تمہیں گنیا بونے کی ایک معقول جگہ دکھاؤں گا پینیکیو نے یقین کیا اور بلی اور لومڑی کے پیچھے چل دیا لیکن لومڑی بنا اطلاع کیے واپس بھاگ گئی کچھ دیر چلنے کے بعد دونوں ایک فارم میں پہنچے میں سمجھتا ہوں یہ جگہ بالکل درست ہے پینوکیو کو ایک خدا ہوا گڈھا دکھا اور ساری گنیا اس میں گرا دی اور اسے مٹی سے بھر دیا اب یہ درخت اگے گا اور اس سے کتابیں اور اپنے والد کے لیے کوٹ بھی خرید سکوں گا اور تمہیں برگر اور دودھ کی آئس کریم بھی دلا دوں گا تم یہاں سے وہ میری گنیا ہو سکتی تھی اور مہربانی کر کے مجھے بچاؤ یہ ایک جال تھا جو لومڑی نے بنا تھا <laughs> تم یہ سوچ کر مطمئن ہو رہے ہو کہ میں یہاں تمہاری مدد کے لیے ہوں <laughs> لومڑی اور بلی نے مٹی ہٹائی اور گڈھے سے گنیاں لے کر فرار ہو گئے پینیکیو بالکل تنہا رہ گیا <laughs> اب میں کیا کروں میں غلط لوگوں پر اعتبار کر لیتا ہوں میں نے اپنے والد کی بات نہیں مانی بلی اور لومڑی نے مجھے بیوقوف بنایا میں اسے لائق ہوں اور تبھی اچانک پری اظہر ہوئی کیا ہوا پینوکیو تم اس گڈھے میں کیسے آئے میں میں اسکول کی کتابیں خریدنے جا رہا تھا مگر دو مکار جانوروں نے مجھے پکڑ لیا اور اس گڈھے میں گرا دیا اور میری سونے کی گنیا چرا لی اس نے جیسے ہی ایسا بولا اس کی ناک لمبی اور لمبی ہونے لگی یہ میری ناک کو کیا ہو رہا ہے یہ لمبی کیوں ہو رہی ہے اس لیے کیوں کہ تم نے جھوٹ بولا جب جب تم جھوٹ بولو گے تمہاری ناک لمبی ہوتی جائے گی پینیکیو اپنے کہیں بھی شرمندہ ہوا اور سارا سچ پری کو بتایا اور جیسے ہی اس نے سچ بولنا شروع کیا اس کی ناک واپس معمول پر آ گئی اب تم سچ بول رہے ہو اب میں تمہیں آزاد کر کے تمہارے والد کے پاس جانے دوں گی پری نے اپنی دلسپی چھڑی گھمائی اور پینیکیو گڈھے سے باہر آ گیا شکریہ خدا تم پہ کرم کرے اچھے لڑکے بنو دوبارہ جھوٹ مت بولنا پینیکیو نے گھر کے لیے چلنا شروع کیا اور رستے میں اسے اس کا دوست رومیو ملا رکو رکو پینیکیو ایسے اجلت پہ تم کدھر جا رہے ہو میرے ساتھ ساتھ چلو میں ٹوائلینڈ کی جانب جا رہا ہوں ٹوائلینڈ یہ کہاں ہے اور میں وہاں جا کر کیا کروں گا وہاں ڈھیر سارے کھلونے مٹھائی اور چاکلیٹس ہیں اور والدین کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے وہاں صرف کھیل ہی کھیل ہے اور پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ حیرت انگیز ہے چلو چلتے ہیں پینوکیو اپنے دوست کے ساتھ ٹوائلٹ جا پہنچا پینوکیو اور رومیو نے مٹھائی کھانا شروع کیا انہوں نے کھلونوں سے کھیلا کرتب دکھائے اور سواری بھی کی وہ کچھ دن ٹوائلٹ میں ہی ٹھہر گئے ایک دن پینوکیو نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں تبدیلیاں ہو رہی تھی اسے ایک دم اور گدھے کی طرح بڑے کان اگائے تھے یہ مجھ میں کیا ہو رہا ہے اس جگہ پر کچھ تو چھلاوا لگتا ہے کچھ ہی دوری پر اس نے دیکھا ایک آدمی تانگے پہ گدھوں کو چلا رہا تھا تیز چلو مجھے بازار میں تمہیں بیچنا ہے بے وقوف پینوکیو کو احساس ہو گیا کہ وہ فریب سے لایا گیا ہے ٹوائلنٹ حقیقت میں ایک نگران تھا جو کہ برے گدھے سوداگر کے ذریعے چلایا جا رہا تھا وہ بچوں کو کھلونوں اور مٹھائی کا لالچ دے کر گدھے میں تبدیل کر کے بازار میں بیچ دیا کرتا تھا پینوکیو جتنا تیز بھاگ سکتا تھا وہ بھاگا اور وہاں پہنچ کر اس نے کچھ باتیں سنی کیا تم نے جپیٹو کے بارے میں سنا وہ اپنے بیٹے کو تمام درگاہوں میں تلاش کرایا لیکن وہ اسے نہیں ملا تب وہ سمندر کی سطحوں پر اسے دیکھنے لگا ہاں میں میں نے سنا ہے اس کی طوفان غرق ہو گئی تھی افسوس یہ سن کر پینیکیو کو بہت تکلیف ہوئی کہ اس کا مسلم ہے وہ وہ فوراً نکلا اور بھاگ کر سمندر آیا اور صحیح غلط جانے بنا چھلانگ لگا دی جیسے ہی پینوکیو کو اپنی خود غرضی کا احساس ہوا وہ اپنے اصل معمول پر آنے لگا اب نہ اسے دم تھی نہ بڑے کان وہ ایسے تیر رہا تھا جیسے لکڑی کا ہو وہ تیرتا رہا تیرتا رہا بغیر کسی کے سکھائے وہ جیسے ہی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا ایک بڑا منہ پانی کے باہر آیا اور اسے نگل گیا وہ ایک بڑی ویل تھی ہاں، ہاں، میں کہاں ہوں یہاں کتنا اندھیرا ہے ابو یہ میں کیا کر بیٹھا میری تمنا تھی کہ ایک بار اور ان سے مل سکتا ضرور میرے بیٹے میں تمہارے پاس ہی ہوں ابو پینوکیو باپ بیٹے ایک دوسرے سے گلے ملے مجھے معاف کر دو ابو میں نے آپ آپ سے جھوٹ بولا کے دیے پیسے سرکس میں خرچ ہو گئے پینوکیو نے سب کچھ سچ سچ بتایا ٹھیک ہے میرے بیٹے میں نے تمہیں معاف کیا اب ہمیں یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے لیکن کیسے ابو آپ نے ماچس سے روشنی کی ہے قطعی اور ہم لوگ تباہ کن جہاز کے اندر لہرا رہے ہیں ہاں میں لکڑی کی آگ کو روشن کروں گا اور ان مچھلیوں کو پکاؤں گا جو بیل کے اندر ہیں دیکھنا ہے وہ اس سے کتنی دیر زندہ رہ سکے گی ٹھیک ہے تب تو ہم لوگوں کو آگ جلا کر روشنی کرنی چاہیے اس کے پیٹ میں بہت لکڑیاں ہیں دھواں اس کے ناک سے نکلے گا بہترین تجویز ہے پیناکیو کیو ہمیں یہ کوشش پہلے کرنی چاہیے تھی انہوں نے لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا اور جلا دیا شولے اٹھے اور سیاہ دھواں آگ سے باہر آنے لگا ویل کو پیٹ کے اندر جلنے کی تپش محسوس ہوئی اور اس نے خاص خاص کو باہر اگل دیا اور دونوں نے تیر کر ساحل کا رخ کیا پینوکیو تم نے ہمیں بچا لیا میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے مجھے تم پر رشک ہے اسی لمحہ پری اظہر ہوئی پینوکیو آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک نیک بیٹے ہو کیونکہ تم نے اپنے والد کی جان بچائی جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا وہ خاص تحفہ آج میں تمہیں دے رہی ہوں پری نے اپنی چھڑی گھمائی مجھے کوئی مار رہا ہے میری کھال میں انسان میں تبدیل ہو رہا ہوں میرے دل میں حرکت ہو رہی ہے مرحبا پری تم نے مجھے ایک بیٹا دے دیا شکریہ اس نوازش کے لیے یہ تمہارے اچھے کام کا صلاح ہے اگر تم بہتر کام کرتے ہو تو کائنات تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی رحمت سدا تم پر ہوگی اور بعد میں پینوکیو اور جپیٹو خوش و خرم زندگی جینے لگے اور بچوں کے لیے مزید خوبصورت کھلونے بنانے لگے